تو اپن کومی پر نکلا اپن آرائش میں بولے وہ جو دنا کی زندگ چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی عیسا ملتا جیسا قارون کو ملا بے شک اس کا بڑا نصب ہے